سفیان نے آمد سے اسی صنعت کے ساتھ ابن مسحر اور واقعی کے حدیث کی طرح بیان کی مگر اس میں جس نے اپنے موالی یعنی آزاد کرنے والوں کے علاوہ کسی کی طرف نسبت اختیار کی اور اس پر لانت کا ذکر نہیں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو انتیس